اچھا، پہلے ایک گال دس ممکن ہے کہ دو بندی مولی فوج کے اندر چلو جی فرد کر گنو من گنو دو بندی مولی فوج کے اندر فوج کرنے جڑے دس بولا وہ بریلے مولک نہیں نہ ہوں یہ صاف مطلب یہ ہے جو انہیں کو اصا دیتی میں اٹھو و لانتی ہو تصا سارے چکو اصا پہلے شیر بندے لڑائے اتھا قتل عام کروائے تصا جا پاس رکھی ہوئے بریلی تصا کیوں بیٹھے ہوئے پاس اٹھو

جڑے تھی چور حکومت اٹھے بھی سارا کچھ تھی گیا تھا منصوبے اپنے پورے کر گئے اسلام بدنام تھی گیا داڑھی والا بدنام تھی گیا داڑھی والا بھی لاجی بے داڑھی کچھ تک نہیں جی، جی، جی۔ یہی میں کہنا جڑے اساں ہن کفر دا اے منصوبہ پورا کر گئے تھے بولا اوہ سپاہی تے دہشت گرد مر گئے حکومت اڑا دیتے

سمجھ نہیں لگی ہے پتہ نہیں ایمان اکل کتنا گئی جگ چکے تو ہوں او کم اہل سنت دی بدنامی تے اہل حق جڑا حق ہے بھی ایو کیوں کھڑے ہن او انہیں دے وچ جڑے سوار دے بچے نے انہیں وانگ تلے ہن گونا کپڑے اچھا دیو ایک کو ہن اے انہیں کو دیو زد آخو بابا او اے بہن چور منافق ہیں بے ایمان ہیں یہ فرمان کر رہا ہے وال قتل و غارت تھی تھی برباد ہے تھی مطلب سے بام دنیا پوری اس کا سر اکثر جتھے بھی مولے ہیں ولا اسن کے اس وقت لے مار مولے سارے اخیر نتیجہ اے نکل سی کتھائی دین دا نام گنہ والا بندہ ہی نہ ایک اصل منصوبہ کاظمی بھیڑ چوتھے گھر چو پورا تک ہوں سمجھ لگی وہ ورنہ کیا پک بن دے کہ فوج یار ہونی مان نال دار تو سو بندہ بھیجی کھڑی ایک دشمن نہیں پہلے کی بھلا تو بھاج جا میں ہی چوار کرنا تیرے پہ ساپو نہیں دے اٹھو گل دو دار سو جوان سو جوان ہری تیا کھڑے

میں اگلی بار خیرا سڑ دے گال کی میں کہوں اتنی کرا بیٹھا ملتان بول میں یار گال ہے جتنے صاحبزادے نہ آپ سے سارے کو آدھے جکر کو شاید غزا دیئے زمان گوشا آدھے نہ ٹکڑے جکر گوشے دا مطلب ہے جکر دا ٹکڑا میں کہ بھئی جگر گوشت جو بچا دے ہیں افراد ٹکڑے کو ڈٹھے سے وہ لانتی ترین ہے یہ مولی خود میرے کو بھی آدن آدن یار پردے کو پوچھنا تلے جو مرضی آ سارے صاحبزاد باقی ہوئے ہیں کشمیر تک میں کتے کو جام پور دے مولی یہ وہ سارے آدن آدن ہیں آکھے نا جی، جی۔ اچھا یار بڑے سہیں کو نہ چھڑے نا ہاں۔ تلے جو مرضی کرو جو مرضی نے کو سوا کتا بلا تلے منگا کرو جو مرضی ہے تھا کو جن میں صحیح میں ٹھیک مان گئی میں کیوں میرا تو جی کر گوشت چھی ٹکڑے نا آپ جی کر دیں چھیے دے چھیے تو سا آپ دینے کو دلہ کو کنجرا کو کافرہ کو منافقہ کو کہیں چودہ کو تھارا کو جنے جگر دے سارے ٹکڑے جو لانتی ہیں تو ملا جگر دے ہی کتوں ہیں <laughs> سورو

خلاف خلاف کیوں کیوں ہوں ہوں ہوں تک رحمت اللہ سب کچھ آدھا ہاں۔ مجھے میں ہاں۔ مفتی ابراہیم سے کی دوں بعد سوال کرائے تو پہلے میں خلاف ہوں کہ دس دیکھا مفتی ابراہیم کے لفظ ہیں کہ میں اپنے پیرے کے خلاف ہوں تو میں کو دسا کیا کچھ سے میں کو میں کو ڈھکوے سے میں کو چھٹی کرے سے میں کو مدرسے سے موت مخالف کیا کرے تو کہ میں جی، تو کوئی سامنے موقع پر میں جانا کوئی سے مدرسے سے تو ہی مخالف تھی وہ کہ نہیں والے ہے جانے وہ سنے نہ کہ دیوار نہیں پہ ملدا تو کپڑے چنا تے رخ ساتھی بھلا مفتی ابراہیم میں کو لکھے خط اچھا وہ وجہ لکھی تے جی ہاں بھلا مفتی میں کو خط لکھے جڑا برداشت نہیں تے سوال اپنا کام ٹھکا تے چھٹی دے کے

بل خلاف کرنا ملا صاحب کا سر کرنے کا جو مرتب کے طرف ہے سر میں ضرور سے معلوم نہیں کر رہا ہوں مانتا ہے وہ دل کی آزادی تم سامان ہے ہے ہے موت موت اقبال کا سمجھانا دل آزاد رکھے میں میں بادشاہ ہیں شکم شکم ڈیڑھ سے چکر جو جیندہ جیندہ مر رہے مردہ سامان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے آدھے اپنا فیصلہ آپ کر تیرے ہاتھ دل یا شکم کیا دل چننی یا ڈیڑھ ڈنی مسئل

نجدانی نجدانی ہو پتلی ہے اے اے نال لے کھائیں ہی دے پھٹی نہی نکا نہیں لال جرمان آپ ضرور پڑی

جمعہ نہیں پڑھا تھا تیرے جمعہ نماز بھی میل کر جائے گا

پرا پرا چلے چلے چلے چلے یہی نہیں یاد رکھنے میں بے بس ایک دن چٹ چٹ والی والی نال بہی چٹاڑی چٹالی نارا پرلی پرلی پرلی پرلی پرلی نار